ابو مالک اشری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے الحمد میزان کو بھر دیتا ہے سبحان اللہ اور الحمد دونوں یا ان میں سے ہر کلمہ زمین و آسمان کے مابین کو بھر دیتا ہے نماز نور ہے صدقہ برہان ہے صبر ضیا ہے اور قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف دلیل ہوگا ہر آدمی صبح کے وقت اپنے نفس کا سودا کرتا ہے بس وہ اسے آزاد کرا لیتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے اور ایک اور دوسری روایت میں ہے لا الہ الا اللہ اکبر زمین و آسمان کے مابین ہر چیز کو بھر دیتے ہیں میں نے یہ روایت صحیحین میں پائی ہے نہ حمیدی کی کتاب میں اور نہ ہی الجامع میں لیکن دارمی نے اسے سبحان اللہ و للہ کے بدلے ذکر کیا ہے مشکات المسابی حدیث نمبر دو سو اکیاسی